الحمد لله الذي لا نصي فناء عليه وهو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد ولا ولد أن نام محمد عبده بالحق بشيرا ونذيرا تداعيا إلى الله الله بإذنه وسراجا منيرا صلى تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى على بصيرة أنا أنا ومن اتبعني وسبحان وما المشركين وقال النبي صلى تعالى نو نشا ربي سائلين هل بلغت بلغت فأقول يا رب قد الشاعر الغائب أو كما قال صلى الله الا رہی نظر لکھا لنگا ماحول ہم سب سے ایک اجتماعی جرم ہوا قصور ہوا اس جرم کا احساس دینے کا درد دینے کا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری ہے فرمائی جتنے آپ بیٹھنے ہیں اللہ کا شکر ہے شکریہ نوجوان نظر آ رہے ہیں ایک دن یہ کسی کا تبلیغ میں نہیں بیٹھا نماز کا کر بھی کبھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ ہو پر کیا کروں حقائق کہتے کہ نظر ہم چرانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں چرا سکتے جب مسجدوں کو ویران دیکھتے ہیں بازاروں کو آواز دیکھتے ہیں اور جوانوں کے قدموں کو رقص گاؤں کی طرف اڑ کر دیکھتے ہیں اپنی کو ٹھکرانا کرتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں کتنے ہی گنا ایک گر زندگی بھر نہیں میرے ماؤں نے جانا مسلمان ماؤں کی چھاتیوں سے دور کیا مسلمان باپ کی پشت سے نکلے اس کا زندگی میں کبھی نہیں دیا کتنے ہیں جو صرف جمع پڑتے ہیں کتنے ہیں کر سب چھپتی میرا نوکر ہو ہم اس سے زیادہ سے زیادہ کیا تنخواہ دیتے ہیں تین ہزار کر تین ہزار میں بول رہا ہوں بارکن وغیرہ سے مجھے دیش کا رہے ہونا ہے کرنا بول رہے بارکن وغیرہ سے دیکھ کر ہے اٹھ کے نا کرنا بول رہے بارف کون چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ سب چھویں دفعہ ویسے دیکھ کر ہے میرا تاثر ہوگا کتنا متقبر ہے کتنا بد مزاج ہے میں اسے نوکری پہ نہیں رکھ سکوں گا بھائی جاؤ حساب کرو جاؤ ہے میرا احکم الحاکمین اللہ میرا رب العالمین اللہ دن میں پانچ دفعہ کہتا ہے اس میں دو دفعہ ہے آ جا حیا اعلیٰ آ جاؤ حیا اعلی پانچ اللہ نے دس دفعہ ندا آ جاؤ اللہ میں تو آپ اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے کتنا قریب ہے اقرب میں ہر بلو روی شہرت شہر سے زیادہ قریب ہے تو ہوا میرے سامنے ہو گیا آؤ نا میرے پاس آؤ نا میرے پاس اور ایسے بیٹھا ہوا ہے ایسے بیٹھا ہوا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے کوئی کاش کھیل رہا ہے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی کانا کھا رہا ہے کوئی ناخل کر رہا ہے کوئی فائل دکھ رہا ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے اور آندے بندے جو دس دفعہ بلانے پر بھی نہ آئے تو اس سے بڑا متقبر کون ہوگا تو بڑے مسکین لوگ ہیں کہاں مسئلہ تم نے اور کی پکار کہا کوئی دیکھنا کہا تم سے بڑا متقبر کون ہے ہاں تو میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے اس نے زندگی بھر کو ایک سرگرم نہیں دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا اور چھانا ہے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کرو یہ جو الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا بڑا محسوس کرتا ہے کہ مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے اور جس کو اللہ منتخب کرے وہ کیسا ہوگا لوگوں کا انتخاب تو غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ کا انتخاب تو غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ میرے بارے میں آپ کے بارے میں ساری امت محمدیہ کے بارے میں فرما بازار نہ فرمان باقر آواز سب مردوں عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہوئے کم ہوئے ہوتا کم میں نے تمہیں بلا مقابلہ چنا ہے اور اس کباب کا مطلب واضح ہوگا ایک مثال سے آپ فروٹ کی دکان پر جاتے ہیں کا ایک ایک دانا اٹھا کے دیکھتے ہیں جو پسند آتا ہے اسے ترازو میں ڈلواتے ہیں جو پسند نہیں آتا اس سے واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جو جو اچھا لگا اسے ڈال دیا جو برا لگا اسے واپس کر دیا ممکن ہے میرے نظر خطا کھا جائے میرا انتخاب اور غلط ہو جائے کہ میں کبھی کی بجائے کوئی خراب دانا ڈال دوں تو یہ صحت کی ٹوکری میں سے دانا دانا دیکھنا چھانٹنا پرکھنا پھر اسے ترجیح میں ڈالنا وہ دکاندار کہتا ہے کہ آپ نے تو میرے کریڈ کی جان نکال دی میری ٹوکری کی جان نکال دی اور کہتے ہیں مرضی کا ایک لگا لو چیز اپنی پسند کے لوں گا یہ ایک مثال ہے ارے اللہ اس کے پاس ہے لیکن ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کو واضح کرنے کے لیے مثالیں لاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نقل کے سارے دانے اپنے سامنے کھڑے کر دیے پھر ایک ایک روح کو اٹھایا اسے کر کر پاؤں تک دیکھا نر کی بھی مادہ کی بھی مرد کی بھی عورت کی کر لے پاؤں تک جو اس کی نظروں میں جگہ اسے اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا جو نظروں میں نہیں گا اسے دوسری امتوں میں ڈال دیا پورے ڈال دو متر اسلام ہے مزل اسلام کو دے دو ترین اسلام کو دے دو دور اسلام کو دے دو یا اسلام کو دے دو گان کو دے دو یوشا کو دے دو ہارون کو دے دو جو پسند آیا اسی کو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دیا جائے ماشاء اللہ ہزاروں کا مجمع کر کبھی انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنانا تو ہم منتخب ہیں منتخب حکومت کے منتخب نمائندے کی بےستی کی جانا تو حکومت کے پکڑتی ہے گرفتار کرتی ہے کہ یہ حکومت کی توہین ہے میرے والے اور لیے جب کوئی مسلمان مسلمان کی توہین کرتا ہے زمین کرتا ہے ماں بہن کی گاڑی دیتا ہے عبت کرتا ہے چوری کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کیونکہ میرے انتخاب سے میرے انتخاب پر تو قبرن لگاتا ہے ایڈ لگاتا ہے میرے انتخاب پر تو نسخ دکھاتا ہے چاہے وہ ناچنے والا ہو ناچنے والی ہو سنو اور اللہ میں ہے اس کے ساتھ نا فل اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا بول لے کے پیدا ہوتا یا ہوتی اس لیے غیبت کا گونا زنا سے بھی زیادہ شدید ہے کہ زنا انسان کرو سے مجبور ہو کر کرتا ہے غیبت اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے تو میرے بھائی میں نے اللہ نے چنا من منتخب کیا باغ کو موقع چاہیے کیوں رہے ہیں تو ایک سلسلہ نبوت کا آرامہ تھا اسے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر الگ اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دے بس یہ آ اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو گمرائی کے راہوں سے نکال کر جنت کی راہوں پہ ڈالنا اس کے لیے ایسی امت درکار ہے جس میں ندیوں جیسی صفات ہوں نبی بیان ہو ندیوں جیسی صفات ہوں وہ اس کے بعد اس ذمہ داری کو اٹھائے تو اس بنیاد پر اللہ نے اس امت کا انتخاب فرمایا ساری امت میں ندی آئے یہ کل قومی لم کل خلا سی ہا ندی ہر قوم نبی ہر قبیلے میں نبی جب ہمارے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا تبارک نزل الفرقان چل عبده ليكون تو قانگی کہ یہ میرا نبی آ رہا ہے جس پر میں نے قرآن کو بتایا ہے یہ تمام کائنات نظر آنے والی پوشیدہ اور مختلف سب کے لیے ضروری اویلیبل بن کر آیا ہے قانون بدلا اس قانون کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج موجود ہوتے کم از کم نو ایک کلام کی عمر تو مل بھی جاتی تو ہم بھی صحابی ہو جاتے اگر ابھی سوا سوا سو سال شروع ہو رہی ہیں پچیسواں سال اب شروع ہو رہا ہے اور نو ایک کلام زندہ رہے ساڑھے چودہ سو برس سو صحابی ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے اتنی تھوڑی عمر دی پیارے نبیوں نے سے کام اتنا لمبا لیا کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جتنے مرد عورت ہیں تجھے پیغام پہنچانا ہے جتنے جنات ہیں تجھے پیغام پہنچانا ہے کیا مت کے نقائے پر چور پڑنے تک جتنی انسانیت ہے تو بھی ان کا رسول ہے تو انہوں نے سلام کی عمر دے سلیمان علیہ السلام کا سخت دیتا جڑ کر کے لشکر دیکھا تو آپ خود اپنے لشکروں کے ساتھ سخت سلیمانی کے ساتھ جڑ کر لشکروں کے ساتھ امر نوحوں کے ساتھ آپ امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں خود کرتے چلا گئے لیکن کتنی عمر بھی امریکی سال چار دن اور یہ عمر ہے چاند کے حساب سے اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے ہے اکاسٹھ برس دو مہینے اور تیئیس دن اور انگریزی میں دس دن بڑھ جائے اکاسٹھ برس دو ماہ تیئیس دن اور اس کو دنوں میں تقسیم کرو تو بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے آپ کا دنیا میں ہوا وقت ہے اس میں جو آپ کو حکم ملا کے نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو بعد میں نبوت ملتی ہے ضرور بعد میں ہوتا ہے ضرور ہمارے نبی کا تو معاملہ اور بھی جڑا ہے وغیرہ نے پوچھا تو اللہ آپ کو نبوت کر لی تھی تو جواب یہ تھا چالیس سال کی عمر میں غیر حرام رمضان کے مہینے میں ملی تھی لیکن آپ نے جواب دیا تو نبی ندی آرم آرم بین نا ہندوستان ابھی آگاہ کلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی اور میرا مجھے ہوا تھا لہٰذا وہ تو پتہ کب بنایا تھا ابتدا تو ہے کیونکہ مخلوق لامحدود نہیں ہوتی ورنہ خالے پر مخلوق میں فرق سمجھ گئے تو وہ ابتدا ہے کہاں سے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نبوت کا جو ضرور ہوا چالیس برس کی اکتالیس سال میں داخل ہو چکے ہیں اور کا مہینہ ہے اور رائے ہے اور پیر کا دن ہے جب ناموں سے ہم ہوئے جی تو اس دن سے لے کر دنیا کے جانے کا تیئیس برس وہ بنتے ہیں آٹھ ہزار اور ایک سو چھپن دن آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن میں سات بر کو کور کرنا ہے سات اس وقت کے لوگ اور تک آنے والے لوگوں کے لیے ایمان اور حق اور دین کے پہنچانے کا نظام بننا ہے اتنا لمبا چوڑا کام دے کر ایسے فخر میں پیدا کیا کہ دودھ پلانے والے بڑے رنگ میں چار ہوئے گئے ہریونا جانا سود جا رہا اس کی اونٹیں بھی کمزور تھی اس کی گلی بھی کمزور تھی وہ پہنچتے پہنچتے دلے ہو گئی اور اس کے خاندان کی عورتیں تیز سواریوں پر پہلے پہنچی اور بچے سارے لے لیے دس بچے تھے اس کے دس بچے جانے یعنی ہمارے بھائی کرتے رہے گئے ہریم بھی چھوڑ کے چلی گئی کیا کروں گی لے کر یقین ہوں غریب کچھ نہیں ملے گا تو خالی گھروں ملی ہے مکے میں کوئی بچہ نہیں کیونکہ خامی نے کہا خالی کیوں بیٹھی ہو چلو اسی کو لے لو گیٹوں کو لے لو تو پھر دوبارہ لوٹ کر آئی جس کو دایا دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو دیش رکھا تو دو جہان کی سرداری کا کام کرایا جا رہا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو وہ شان کے سب سے ہیرانی ہے پورے حمل کے دوران حضرت آمنا نے آپ کا وزن محسوس نہیں کوئی حمل کی تکلیف محسوس نہیں اور آواز میں نور ہی نور آسمان سے اترتے نظر آتے تھے اور بارہ ازل او سی کے دن بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی یکم جیٹ چھ سو اٹھائیس بکر ہندی مہینے صبح ہو چار بج کر پینتالیس منٹ پر آپ پیدا ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک ماں کی آنکھ جڑی ہوتی ہے کہا جاتا ہے ہمارے گھر میں پیدا ہوئے تو ناک ماں کی آنکھ سے جدا تھی بچے کا خطرہ باہر کیا جاتا ہے ہمارے میں ماں کے پیٹ سے خطرہ کرواتے آئے آپ کا خطرہ ہوئے آپ کو ختموں کے ساتھ پیدا ہوئے تو بچے کو نہلایا جاتا ہے آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک بڑھوانا تھا کھلائے آپ ہر اور دونوں رکھا تھا آپ نے ایک دم میں سر رکھ دیا اور پھر سر کو اٹھایا تو سارا کمرہ روشن ہو گیا اور اگر نے سو جہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا دنیا چند کر سامنے آئی گور لیا پریشان میں کیسا بچہ ہے ماں ہے عورت ہے کئی بچوں کو پیدا ہو تو دیکھا اپنا پیدا ہوا تو حیران پریشانی کرتا ہے گور میں لیا سب ایسے لگا جیسے پھٹ گئی ہے اور اس میں سے ایک اگر دھواں بادل اندر میں آتا گیا آتا گیا سارا کمرہ بھر گیا ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہوا کہ ویسے بچہ گوشت سے نکل چکا اور بادل کے اندر سے آواز آئی تو خو دیوی مشار پل اور بے مغال بہا لیا کو دکھنے گی بنا سی وقوع سے اس بچے کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کرا دو تاکہ پوری دنیا جان لے یہ ہے وہ سردار یہ ہے وہ دلہا جس کا بڑا تو انتظار تھا

وحب دانيال ووقار إلياس ولحن وقلب أيوب يونس يحيى عيسى عليهم السلام أخلاق النبيين یہ دوسری نگاہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کی نور نا حق نئے سی آدم علیہ السلام کے اخلاق دو علیہ السلام کی معرفت دو نور علیہ السلام کی شجاعت دو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو صالح علیہ السلام کی فقاعت دو لوت علیہ السلام کی حکمت دو صحاب علیہ السلام کی ہو دو علیہ السلام کی رشاوت دو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو موت علیہ السلام کی شدت دو علیہ السلام کا شہاد دو علیہ السلام کی محبت دو تجارت علیہ السلام کا وقار دو ایوب علیہ السلام کا دل دو دعود علیہ السلام کی شیریں میٹھی رسیلی زبان دو یونا علیہ السلام کی وفاعت دو یا علیہ السلام کی عصمت دو اور اس علیہ السلام کا روز دو اور تمام سوا لاکھ نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو پیدا ہوتے ہی اتنا کچھ ملا تریسٹھ برس چار دن اس میں پرواز رہی بلندیاں رہی تو اس کا مقام کون بیان کرے کیسے بیان کرے سے علم آئے اتنا سے کان سے الفاظ آئے کتنے اٹھائی اٹھائیس کریں اس سے لفظ بنتا ہے اس جملہ بنتا ہے اس سے عبادت بنتی ہے اس مضمون بنتا ہے میرے پاس اٹھائیس ہزار ارف ہوتے خود اللہ کی قسم آپ کا مقام بیان نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نرالا پہنایا نبوت کا سارے عالم کا نبی بنایا سارے حکمرانوں کا نبی بنایا اور پھر آخری بنایا آپ کے کوئی نہیں وقت یہی ہے اس پیغام حق کو پھر مکمل فرمایا پہلے مکمل نہیں تھا حج نے مکمل فرمایا پھر اس امت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہم نے اس ذمہ داری کو بلا دیا ہے یہ بڑا جرم ہے یہ اگر ہم اس ذمہ داری کے نبھانے والے ہوتے تو جنید جیسے سب توبہ کر چکے ہو اور یہاں سے ان راہوں پہ چلتا ہی نا میں نے تھوڑی سی آتے آتے اس کی کار گزاری سنی میں بہت تھکا ہوا تھا رات سے بہت زیادہ بول رہا ہوں تھوڑا روم میرا رہتا میں اور فکر تھوڑی میں بات کروں گا مل جل کے کام ہو جائے نہ پیسہ جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے تو مجھے یہ راستے میں یہ خیال آیا میں نے کہا اگر امت یہ کام کرتی تو صرف یہ ہے کہ اہم ہدایت پہ باقی رہتے سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے پر ہم تو بھائیوں بھولے گیا بھولنا بھی بھول گئے اتنا بھولنا آدمی کیا کہ یار ایک بات بھول گئی ایک بات بھول گئی پتہ نہیں کیا تھی پتہ نہیں کیا تھی تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں دنیا کے لیے ہم کا بن کے چلنا ہے سمت کی عظمت اور عزت ہے اور دنیا کو پیغام حق پہنچانا ہے تو امت کی عزت اور عظمت ہے انہیں ناپاکیوں سے نکالنا انہیں سنا سے نکال کر پاکستانی کا چولہا پہنانا انہیں گانے بجانے کی نظروں سے نکال کر قرآن سے نغمات سے آشنا کرنا انہیں طبلے کی خاص پر رقص کرنے کی بجائے مسلوں پہ بیٹھ کر ماہی بے آپ کی طرف کروانا مرغ بچپن کی طرح یہ اس امت کا کام کرنے سے کھانا انہیں ہو ہو ہی ہی سکھانے کی بجائے ہاتھوں کو اٹھ کے رونا اور تڑپنا اس کے لیے ان کو بے قراریاں سکھانا یہ اس امت کا کام تھا لیکن بھائیو ہم ایسا کرے ایسا کرے ایسا بولے کہ پھر بھول نہ بھی بھول گئے اب ہاں، کیا کہہ رہے ہیں یہودیوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا امریکہ نے ہمیں یہ ساری ساری یہودیوں کی ہے یہ ساری کر امریکہ کی ہے یہ ساری کر ہندو کی ہے یہ ساری کر پیدا کی ہے بھائی ہو میں ان کو ان کو ان کا کوئی وکیل ہے نہیں ہوں پھر جب دیوار کھڑی کھڑی گر جائے تو مستری سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ دیوار کیوں تو دیواگوں ہوتی جب چمن سوکھتا ہے باغ سوکھتا ہے تو مالک نوکروں سے نہیں پوچھتا وہ مینیجر سے نہیں پوچھتا تو نائن کون ہے رہی اور چندی کا تو کام ہی کھانا ہے اس کا تو کام ہی کھانا کرنا ہے تو کام تو گیا تھا امریکہ نے یہ کر دیا غریب نے یہ کر دیا کسان نے یہ کر دیا ہندو نے یہ کر دیا تو پہلے تو نہیں کر رہے ہمارے بڑے تھے وہ تو پہلے سے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں آج کیوں وار چل گئے آج کیوں باتیں چل گئے آج کیوں عزتیں لوٹ گئی آج کیوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں پہلا پہلے جو نقصان میں پر وہ بڑے تھوڑے تھے کیونکہ صرف جانے قربان ہوتی تھیں اور جان کے قربان تو مطلوب ہے وہ تو تو کہنے کے ہم تجھے تیرے سر خاندان کو کا کر دیں گے ہوئے فرمایا ابھی موت ارے مجھے موت سے ہو مجھے تو موت سے دو رہا کر وہ میں سے ایک کا نام ہے کاسو نکل کر رہنے والے لوگوں اللہ کے درخان ہمارے اور گرو کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ گئے وقت آئے اور ہمیں قتل کر دیں تو ان کو مار بھی دیتا ہوگا وہ تو مرنے کو تیار رہے لوگوں تم گواہ رہو نہ کبھی جوانی میں میرا سامان با ہوا اور اب تو میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں نہ کبھی بڑھاپے میں میں نے اپنے رب کو ناراض کیا میں آج تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اللہ اور اس کی نا سے ڈھکا غم نہ کرو ہمارے کی خوروں کے درمیان صرف کتنا خاص کا باقی رہ گئے کہ یہ بد وقت آئیں اور ہمیں قتل تو ان کو مارنا کون سی ناکامی ہے ان کی وہ مارنے کو تیار رکھیں گے یہ ہماری کوئی ناکامی نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں سے قبضے ہو گئے اور ہماری نسلیں دباؤ ہو گئے اور ادھر دباؤ ادھر کے میں چلے گئے ہماری بربادی یہ ہے کہ ہمارے ایمان سے حملے ہو اور ہمارا آگے انہوں نے پہلے ہم نے پہلے ہم نے ہم پہلے مسلمان نے مسلمان کی گردی سے جنا کیا پھر ہندو نے پھر ضرور نے کیا پھر عیسائی نے کیا میرے مسلمان نے مسلمان کو قبل کر کے اس کی جان کو بے قیمت کیا پھر کافر کا خنجر بھی دو ہو کے چلنا شروع ہوا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال کو لوٹا یہ جنگ نارے وقت میں خبریں یہ غارت کے کہتے ہیں کون ضروری ہے کر رہے ہیں ہیں کر رہے ہندو کر رہے ہیں پہلے مسلمان نے مسلمان کو بے قیمت پھر اوروں اور کیا کر دیا مسلمان نے گانے بجانے کی محفلوں کو سجایا مسلمان نے شراب کے دیکھنے کے اچھے کو لے کر مطلب میں تمہیں کیا بتا ہوں میں بنگلہ دیش کے رہا تھا تو ایک گورا میرے پاس کیا کرتا تو میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی تو بڑا غصہ لیا بھیا سے بیٹھ کے میری سنتا رہا سنتا رہا پھر آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا بات کرتے کرتے تو بتائیں گے مجھ سے کہتے نکل گیا نام مجھے یاد ہے کہ مضمون کا کیا کیا ہو سب آپ کا شراب کا فکر کر میرا ہمارا مذہب بہت فوج ہے اس میں شراب حرام ہے انسان کو بے حل کر دیتی ہے وہ ایسے سن رہا تھا جب میں نے کہا شراب حرام ہے تو میں انداز تھا ہاں؟ کیا ہوا وہ گارمنٹ کا کاغذ تھا ساری دنیا میں چلتا تھا اپنی تجارت میں سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے دیکھتا ہوں ہے ان کو دیکھ نہ دو اپنے اندر ڈھونڈو میرے نیرو سے پوچھا جاتا ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کرو یہ بتا تو لو لوہا مجھے سے گرا نہیں تیری رام رہی کا سوال ہوں تو یہاں پر اللہ کا جھنڈا لے سوال ہے تو کیوں نام نیلام ہو گئی تو مسلمان کی بیٹیاں کرے بازار ناچنے لگ گئی کیوں مسلمانوں کے بچے وہ گبار پکڑ کر اچھلنے لگے کودنے لگے کیوں سارے بازاروں میں موسیقی کے سلطان نے دل کی دنیا کو برباد کر دیا راجیہ جنید جواب کو بھی لے کر آیا تھا ایک اور گوریا یہاں آیا تھا کھانے والا اس لیے میں رات ڈیڑھ بجے سے ہوں تین گھنٹے دھیان کیا میرے کام کہا میں اس کو لے کر آیا ہوں تو بھائی ایک دھیان وہاں سے ہوا تو ڈیڑھ بجے کا سوتے سوتے پھر سارا دن پھر کل سے کل ہوا تو لیے وہ بھی تھکا ہوا درد ہوئے کب گرد کرے پھر نیا ہونے کہا ہے اس دنیا میں کوئی سر ایسا نہیں جو دل کے پاروں کو چھوڑ سکے دنیا میں کوئی کوئی کوئی آواز کوئی سا کوئی کوئی سور کوئی ساز ایسا نہیں ہے جو دل کے پاروں کو چھوڑے جو روح کو مسترد کرے یہ اللہ کے میں یہاں نہ موسیقی آ سکتی ہے نہ عورت آ سکتی ہے نہ شراب آ سکتی ہے نہ پیسے کی کھنک کانوں تک ہے موسیقی کی کھنک کانوں تک ہے نگر کا تک کا صرف نگر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے کروڑوں تک ہے میرے رب کی ختم میں سے کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا میں جا کر پیدا پیدا کرے کرے صرف قرآن کا نغمہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا سونا گیت ہے جو دل کے پاؤں پہ جا کے بچتا ہے یہ وہ شراب ہے یہ وہ گراغ ہے جو پاؤں پہ جا کر جب گرتا ہے تو ساری روح کر کرے کر پاؤں تک وہ ساری روح کر پاؤں تک وہ سراپا آواز بن جاتی ہے سراپا سوز جو تاز بن جاتی ہے اور اس کے اندر وہ تراکم ہے کہ سات سمندروں کی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس میں وہ فرمائش ہے کہ بڑے بڑے واقع بھی اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں یہ سیدھا فاسٹ ہے اپنے رب کے دربار میں جا کرتا ہے یہ وہ نغمہ ہے یہ وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے دیوانی دنیا پاگل دانشور جو کہ موتی کی روح کی جگہ اور تیرانی تہلے کبھی روح کی روکی ہوئے روح تو میرے اللہ کا لطیف حکم ہے اس میں گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے اور میں ہمارے یہ دوست ڈوب رہے ہیں سنا یا آیا جائے ان شاء اللہ اپنے آپ کو ضبط کر رہا تھا وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ارا ارا الا الا اب ہینک کے سیکور ہے سنو سنو سنو اے دھرتی کے انسانوں سنو شہروں و سکون کے لیے دوڑو جتنا دوڑ سکتے بھاگو بھاگو ہارو و مینا میں ڈوب جاؤ داروں میں بھاگیوں میں کھو جاؤ برف پوش چا پوش سر پر سڑک چوٹیوں میں بیٹھ کے نظاروں کو دعوت دو کہ تمہارے دل کو دعوت نہ تمہارے سینے کو وقت کے اختیار کو سکون میں بدلیں دنیا کے ماحول لاؤ اور دل کے زخموں پہ لگاؤ اگر کسی ایک چیز سے ہی تمہارے دل کو چین ملا تو مجھے رب نہ ماننا میرا اعلان ہے بے ذکر اللہ القلوب چین چین چین صرف صرف صرف اور صرف تمہارے رب کی یاد میں ہے بڑا جرم ہوا اللہ کے پاس مر ہوئے سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا نہیں راج یاد نہیں ہم بھولنا بھی بھولے پرندہ معصوم بچہ سیاد کی نظر پڑی گھونسلے سے اٹھا کے لایا پنجرے میں آ گئے اسے بند کیا اس نے آنکھ کھولی تو پنجرا دیکھا صبح تو پنجرا دیکھا شام کی تو پہرا دیکھا صبح آئیں شامیں آئیں رخ بدلی موسم بدلے نے پروان چڑھا اس نے اسی کو جہان سمجھا اس نے اسی کو آشیاں سمجھا اس نے اسی کو بلندیاں سمجھا اس کے دیوار سے منوج ہوا ایک دن ایک دن ایسا آیا کہ پورنا بھی بھولا پروار بھی بھولا آواز بھی بھولا چمن بھی بھولا آشیاں بھی بھولا سیاد کو رحم آیا اپنے آ کے واپس اپنے چمن کو اڑ جا اور سے کہتا ہے مجھے تو اڑنا بھی نہیں آتا میں اگر میں تو مجھے تو پتا نہیں کس چمن سے پکڑ کے لائے تھے مجھے یاد نہیں کس گاڑی سے میرا آسما تھا مجھے یاد نہیں ہے میرے گھر کو رانی کون سی جاتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس شاخ پر کس درخت پر میں پیدا ہوا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے بتاؤ تو صحیح آج میرا اور خانے والے کے مسلمانوں کا حال اور پوری امت کے مسلمانوں کا حال اسی پرندے میں اسی پفت میں اسی پفت میں اسی پنجرے میں قید پنچھی کا ہے جسے کچھ یاد نہیں ایسے مجھے آپ کو کچھ یاد نہیں ہے ہمیں صرف کمانے کا پتہ ہے کھانے کا پتہ ہے پہنانے کا پتہ ہے گھر کا پتہ ہے دنیا کی کاس نظر آتی ہے پیسے کی کھنک سنائی دیتی ہے اس کے سوا میں نہ کچھ پتا رہا نہ ہو رہا اب ایک آواز آتی ہے لوگوں تم اس لیے نہیں آئے ہو تم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے آئے ہو تم راہ ہو تم راہی نہیں ہو تم راہ ہو تم کسی کرنے والے نہیں ہو تم قائد ہو ہم خود تراشتے ہیں منا دل کے تنگ نہیں وہ نہیں ہے جن کو زمانہ بنا آگے تمہارے ہیں کارے پرواز نہیں راج سمن یاد نہیں ہمیں تو صرف دفتر کا راستہ آتا ہے ہمیں صرف دکان کے راستے کا پتہ ہے ہمیں صرف اپنے آم کے بعد کپاس کے کھیت تک کا پتہ ہے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم ہیں نہیں نہیں بھائی ایک درد ہے غم ہے کہ ہم بہت بڑا اجتماعی قصور کیا کہ دنیا انسانیت کو پیغام حق سنانا چھوڑ دیا ان کو جنت کی راہیں بتانا چھوڑ دیا وہ الجھ گئے بھی چاہ چھوٹے چھوٹے معبودوں میں پتھروں میں الجھ گئے بندروں میں الجھ گئے گائے میں گئے مورتوں میں الجھ گئے الجھ گئے سورتوں کے سامنے گر پڑے قبروں پر جا گرے قبروں پہ جا سوئے قبروں پہ جا اور چاہنے لگے اور ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ جیسی ہستی میں ہستی کا انہیں پتہ ہی نہ بتایا اللہ نور نور کنکشکات اس کا نور تو چلتے چلتے میں پھیلا ہوا تھا پکا پکا نورانی اس کے نور سے کبا کبا نورانی اس کے نور سے آفتاب کا نور اس کے نور سے تاروں کی جھلملاٹ اس کے نور سے چاند کی میٹھی چاندیں اس کے نور سے اور درختوں کی ہریالی اس کے نور سے پانی کی روانی اس کے نور سے ہواؤں کے ہواؤں کا نسیم بننا ہوا بننا اس کے نور سے میرے بھائیوں جو اتنا آشکارا ہو جو اتنا آشکارا ہو کہ سرنا نا فی الفاق آتا ہے میرے بندے میں تمہیں چپے چپے میں اپنا آپ دکھا دوں گا چوٹیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے بلندیوں میں اڑتا ہوا بخار بے خطا چھپکتا ہوا بخار اور بل کھاتا ہوا کام یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے پھیلے ہوئے پہا اور جگہ بدلنے والے ٹیلے اور گڑے ہوئے پہاڑ کبھی نہ جگہ بدلنے والے چوٹیوں کے جھرنوں سے اچھلتا ہوا گاتا ہوا پانی اور کھلتی ہوئی چڑیا اور مکتے ہوئے پھول سور سور مشرق جب سفید جوڑا پہن کے دلہا بنتا ہے اور شام کو مغرب جب سرخ جوڑا پہن کے دلہن بنتی ہے اور اوپر آفتاب چمکتا ہے کی بارات لے کر چلتا ہے یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اللہ ہے جس نے مہمان کھانا جس نے سرائے کو اتنا حسین بنایا وہ خود کیسا حسین ہوگا انسان کو انسان کمزور ہے اسے قوی کا سہارا چاہیے انسان ضعیف ہے اسے طاقتور کا سہارا چاہیے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو اللہ سے کوئی طاقتور ہے نہیں اللہ ہی خلا عام ہوا اشد اصد اللہ سے طاقتور بادشاہ کو نم القل حکومت میں شریف کو نم للہ حکومت کی ابتدا انتہا کوئی نہیں للہ الامر کون قبل بین بعد اسی کی حکومت ہے جو شروع نہیں ہوئی بغیر شروع کے شروع بلا ابتدا حکومت بلا انتہا حکومت بحر بر میں اور شوکش میں سرا سوریا میں ہر ایک میں بلا شراکت وحد الا شریف حکمران الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده مخلوق اس کی امر اس کا رات اس کی دن اس کا رات کے باقی اس کے دن کے راہی مسافر مقیم اس کے سڑک میں پانی قطروں کی شکل سے موتی کی شکل بدلنے میں ماں اسی کے امر کا ممتاز اور رات میں جا کر خون مشک بننے میں اسی کے امر کا محتاج اور بکری کے منہ میں جا کر پانی تھن میں پہنچ کر دودھ کی شکل بدلنے میں اسی کے امر کا محتاج شہد کی مچھی میں پھول کا رس جا کر سیب کے شکل میں بدلنے میں اسی کے امر کا محتاج سانس کے منہ میں پانی کو شہر کے بدلنے میں اسی کے امر کا انتظار ہے شیر کے سنگے اسی کے حکم سے بنے اس کے بڑے بڑے دانت اسی رب کی تخلیق کا شاہکار اس کا تھارنا اسی کی تخلیق کا شاہکار ہرن کا کلاچے بھر کے چلے جانا میرے رب کی تخلیق کا شاہکار اور بلبل کا خوبصورت حسین نغمہ بنانا میرے رب کی تخلیق کا شاہکار کوئل کی صبح صبح کی کوکو میرے رب کی تقریب کا شاہکار اور بگلوں کا قطار بن کے چلنا اڑنا کود کا دار بن کے اڑنا اور ایک پل پل میں بھائی بدلنا یہ میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے پھولوں کا سرخ ہو کر محکنا سفید ہو کر مہکنا اور کئی رنگ لے کر مہکنا اور مور کا نخر اس سے ڈھانکنا اور لاکھوں قسم کے رنگ لے کر ماں کے سے نکلنا یہ اور سر سے کل بھی سجانا ساز سجانا یہ سب کچھ میرے رب کا ساکار ہے کسی نے مور کو ناچ سکھایا کس کون سی فیکٹری نے مور کا پیرہن بنا کس رنگ ساز نے یہ رنگ لگایا کس رنگ ریز نے یہ پینٹ بنایا اور کس پینٹر نے یہ پینٹ اس کو ادا فرمایا یہ میرا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ایک ہی وقت میں ایک انڈے سے بدسورت قبضے کو نکال رہا اور دوسرے انڈے سے حسین مور کو نکال رہا اور تیسرے انڈے سے چھپکنے والے کو نکال رہا اور چوتھے انڈے سے معصوم کبوتر کو نکال رہا اور پانچویں انڈے سے وہ کچرے کو نکال رہا اور چھٹے انڈے سے وہ مگر مچھ کو نکال رہا اور ساتویں انڈے سے وہ مفید مرغی کو نکال رہا اور اپنے انڈے انڈر سے وہ چڑیا کو نکال رہا اور سے وہ کو نکال رہا چھوٹے چھوٹے ناقابل دید انڈوں سے مچھر نکال رہا مکھی نکال رہا چونٹیاں نکال رہا دکائیاں نکال رہا پروانے نکال رہا اور اس بے شمار نظام ایک وقت میں کھربوں چیزیں بہا رہا کھربوں چیزیں مٹا رہا کھربوں کو وجود دے رہا کو کا رہا اس سارے نظام میں کبھی تو میرا رب خطا کھاتا تو پھر وہ رب کہاں رہتا وہ خطا کھاتا تو رب کہاں رہتا تو اس نے چیلنج کیا ماں کا رب کا یبل ربی والا ینسا میں وہ رب ہوں جو نہ پھولتا ہوں نہ ہوں نہ چوکتا ہوں ایک پل میں ایک وقت میں ایک فیکٹری میں ایک مال بن رہا اس میں بھی یہ غلط ہو گیا بہت کرو یہ خراب ہو گیا ٹکٹ بڑھا یہ ٹنڈم ہو گیا چلو اس کو کچرے میں ڈالو اوپر نگاہیں دائیں بائیں انجینئر اوپر مزدور اور ہر وقت نکاح یہ غلط یہ غلط یہ اور ایک چیز رہی ایک کپڑا بن رہا ہے ایک ٹینٹ ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ہے میرا حق میرا حق میرا آقا میرا مالک میرا مولا آپ کا مولا بہر و درد کا ارتھ فرش کا سرک و غرب کا تمہارے جنوب کا بلا شرکت غیر خیرے لا شریک اللہ تنہا اللہ فرد و سمد اللہ احد و سمد اللہ واجد و اللہ حی قیوم اللہ قدوس السلام اللہ رحمان و رحیم اللہ الجفار اللہ مالک الملک اللہ ذل جلال و اکرام اللہ مقصد جامع اللہ خنی و مغنی اللہ واجد و ماجد اللہ وکیل و کفیل اللہ شہید و مزید اللہ باعث الشہید اللہ اللہ حد و اللہ باقی وارث اللہ رسید الصبور اللہ عہد الصمد قبض اللہ بینیاز اللہ حسین اللہ جمیل اللہ رحمان اللہ حنان اللہ منان اللہ رحیم اللہ احد فرد صمد لم یلد ولم یولد اللہ وہ کبھی خطا نہیں کھاتا تو ہم نے کتنا ظلم کیا لوگوں کو اس اللہ کا پتہ نہ بتایا

اور اللہ سے حاصل ہوئے اور ہر انسان کے جن کے دل کے اندر بھی کوئی ہے یہ میرا آپ کا سب سے بڑا جرم ہے جس کو آج ایک سے جرم بھی بنا نہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا یہ جڑانا کوئی جماعت نہیں اگر یہ لک جماعت ہوتی سب کا ہوتا ایسے مجمے بغیر چار بنا ایسے لوگ لوگوں کے اشتہار ہوں اشتہار کرتے مسلوں سے اعلان ہو اور نہیں کیا کیا ہو پھر بھی آنے والے نہ آئے یہاں بلایا بھی نہ جائے اور کھٹے چلے ہیں دوڑے چلے ہیں بھاگے چلے ہیں یہ کوئی تاریخ نہیں یہ کوئی جماعت نہیں یہ کھولا ہوا سبق ہے جو دل کے پردوں میں تھا ہاں، سینے کے اندر تھا رگ رگ میں تھا خون میں تھا روح میں تھا گوٹی گوٹی میں تھا ریشے ریشے میں تھا کھان بال میں تھا روئے روئے میں تھا یوں لگا جیسے میرا اپنا طرف ہے جو ہی یاد آیا کشتی چڑھ گئی انسانیت کتنے نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں ایسا مسجد میں گوڑوں کے سوا میں بالکل نہیں آ رہا تھا بات کرنے کے لیے دانت ہوں والوں کے سوا کوئی آنے والا نہ تھا انہیں تو ساڑھے بیس پچیس تیس سال کے درمیان اٹھانے کی سب نظر آ رہے ہیں یہ ہے لوٹ پیچھے کی طرف ہے تو یہ ہمارا ہے میرے اور میرے بھائیوں ہم نے اپنے اندر کا تعارف کروانا اپنے مالک کے لوگوں کو ملانا ہے ان کو پیغام سنانا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں اللہ جیسا کریم کوئی نہیں اور جیسا مہربان کوئی نہیں آؤ بھائی اس سے سلح کر لیں آؤ بھائی اس کو منا لو اس پر کوئی سودا نہیں ہے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے جان قربان ہو سکتی ہے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے میرا اللہ مجھے نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا فرسی گواہ زمین آسمان گواہ تاریخ کا ورق ورق گواہ ہے سطر سطر گواہ ہے لفظ لفظ گواہ ہے حرف حرف گواہ ہے اللہ کو پانے والے کبھی ناکام نہ ہوئے اور اللہ کو کھو دینے والے کبھی کامیاب نہ ہوئے ہمارا تو سال دیکھو کی ابتدا محرم شروع ہوا ہے چاروں سو پچیس ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا کیونکہ سورج بھی اللہ کا چاند بھی اللہ کا تو جو سورج سے نظام چلا وہ بھی اللہ کا ہے جو چاند سے چلا وہ بھی اللہ کا ہے جمعہ بھی اللہ کا ہفتہ بھی اللہ کا اتوار بھی اللہ کا اور ایک چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں دے دی جو زیادہ پسند ہے کو دے دی اللہ تعالیٰ نے کئی امتوں سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم ڈھونڈ لو تم ڈھونڈ لو تو یہودیوں نے کہا ہمیں ہفتہ چاہیے اگر بھی لے لو عیسائیوں سے کہا مجھے ایک دن پتا لگا تم کون یہ بابا حدیث کے نہیں زبان زبان حال زبان حال اس طرح کوئی حدیث موجود نہیں ویسے زبان حال ایک دن تیرے رب کو پتا لگا دونوں عیسائیوں نے اتوار لے لیا اتوار لے لیا اب ہماری باری آئی تو میرے اللہ نے کہا کہیں ڈھونڈتے ہوئے کھاتے نہ ہو کہیں ڈھونڈتے سوال ہے سلطین جیسی ہستی کے سر کا کر جانا دنیا میں اس وقت ان سے افضل کوئی انسان نہ تھا اور سولہ افراد رسول میں سے شہید ہوئے ان سے افضل کوئی فرد نہ تھا باقی تو ساتھی تھے سولہ گھر کے آدمی سولہ گھر کے ابا عبد اللہ عثمان اور جعفر یہ تو حضرت علی کے ذہنی ہیں حضرت حسین کے بھائی دوسری ماں سے پرساد حسین ملے شیخ اور علی کی نقل براہ رات نقل کے کروا چل حضرت حسین کے ابو رقت اور علی اور عبداللہ اللہ اور حسن کے قاسم اور اور اللہ اور احمد اور محمد اور مسلم دور سے اب بہن اور عبداللہ اور محمد یہ وہ شراخ تھے جن کے بجنے پر جہاں اندھیر ہو گیا سب سے چھوٹا بچہ عبد اللہ اس کو گود میں آ کر بات کہانی ختم ہو رہی ہے شام بجنے کو ہے اور یہ شام جو بج کے سورج کی طرح بنتی بھی اللہ کے نام پر کروانے والے مارا نہیں کرتے کوئی یزید مار گیا ابن زیاد مار گیا شور خلید مار گیا آخری بچہ عبداللہ ہے گود میں یہ رو بابا اور بابا حضرت حسین کے سب سے محبوب تھے سب سے زیادہ ان سے چار جب کبھی لوگ نہیں چلے جاتے تو کہتے آج تو رات لمبی ہو آج تو رات لمبی ہو اور کہیں دو بہنوں ایک سماج ایک رو بابا ایک کا انکار سے کیا ایک کا حسین سے کیا دو رات کا رستہ تو کافر کا کر دیا جی۔ پیار رکھتا ہے ہندو ہندوست کا پیار رکھتا ہے انہیں تو آل رسول ہے اور پیار سے جام الگ ہے مگر برہمن ہے اور بڑی طرح سے دلا کر دے رہے ہیں اور اس طرح سے سونگ ہے یہ شوم سم یہ ہم اور سمر ہے سونگ ہے اور اس کو کہہ دے رہے ہیں کہ اتنے ایک تیر آیا تین مارنے والا ہے موقع تھی اور آج گلے کے پاس ہو یہاں آ کر جام سڑک پڑا آپ کو بھی نہیں بابا لیکن ہم دور بھی نہ کم سامان درد سے گھر نہ آئے جام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے نہ پکڑ لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ مولا اگر نے اپنی مدد کو روک لیا ہے پھر بھی میں اس سے ان کا امتحان لینا انسان نے آسم سب سے حسین تھے آسم حضرت حسن کے بیٹے آسم سب سے حسین جب وہ قتل ہوئے تو قاتل کی آنکھوں میں بھی آنکھ ہوا مرنے والے ہو رہے اور حسین فرمایا میرا اور میرے بیٹے آج کے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست تھوڑے ہیں آج کے چچا ہوا عزیز ہے کہ کوئی تھوڑا سے لپیٹنا چاہتا تھا وہ کیا ہوگا جب سے رامت گرین بند کے گا یہ سوچ کیسے جان بچائیں میں آج ہی سنا رہا ہوں میں ایو میں بچوں سنا بھی نہیں جاتا لیکن کیسے لوگ گا گا کے سنا دیتے ہیں نہیں جانے ہے پیغام سنا رہا ہوں پیغام کل کی ابتدا لگائی اور اس پیغام کو سینے سے لگائیں کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اللہ کو قربان کر سکتے میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے میرے باپ سے زیادہ مجھ پر شفیق ہے میرے لیے زمین کا وقت میرے اللہ نے رکھنا میں چاہتا تھا میرے آسمان کی کو میرے رب نے رب نے سانا بنینا اور یہاں سے رون سورج سورج کا تندور میرے پر کا اور میری گندم کو کون کرتا سے آجم ہوا آگا جم ہوا آگا آسمان سے پانی میرے انگ نے بتایا انبا پتا میری زمین رشو کہاں سے ہوتی میرے ماں باپ کے دل میں محبت میرے اللہ نے ڈالی برجرا میرا پیشاب کون دھوتا میرے نے کون دھوتا میرے سب آتے بات میرے کون دیا کے لیے سارا دن میرا باپ ریڑھی چلا رہا ہے گوٹ پارش کر رہا ہے لوگوں کی گالیاں بھی کر رہا ہے اور پیسے میں ڈال رہا ہے شام ہم بچے بھی روٹی باندھ گئی شکر ہے شام ہم بچے بھی روٹی بان گئی ہے یہ سب کون کر رہا ہے کیا باپ اپنی طاقت سے یہاں اگر میں یہ کام نہ کرتا تو نہ ماں تیرے لیے برختی نہ باپ تیرے لیے کھانے والے بازاروں میں دھکے کھاتے ریل میں لگاتا بھول بارش کرتا کہ میں تیرا رہا ہوں کہ میں نے ایسا بھی خراب کر لیتا ہوں کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھا نہیں سکتے تو چھ دن اور سب آ جاؤ بچے میں آ جاؤ لوگ کیا کہیں ہو گئے پسند ہو گئے ارے تاجر دھوکہ نہ دینا خیال رکھنا جانا سے لوگ میرے ایسے اللہ کا بہاوت میرے ایسے مہربان اللہ کی بہاوت جس نے میں لکھ پاتا ہوں اس کی ضرورت نظر میں آنا پاتا تھا مجھے دیکھ رہا تھا اور صرف میں بھی ان کو بن رہا تھا اس وقت کروڑوں ماں کے پیٹ میں لطف آ تھا کروڑوں انڈوں میں وہ تخلیق کا عمل جاری تھا کروڑوں جانور مادہ جانوروں کے پیٹ میں تخلیق کا عمل جاری تھا کیا اولیاں کیا گرمیاں کیا شیریاں کیا دنیا کیا تصور کرو پرندوں کی مادہ پرندوں کی مادہ سوپایا کی مادہ دوپائی کی مادہ تیرنے والوں میں مادہ رنگنے والوں میں مادہ درخت میں نر اور مادہ سونوں میں نیب مادہ ہے جن کے اندر تخلیق کا عمل جاری تھا اس میں نیم بن رہا تھا میرا رب اگر ایک پل کے کروڑ میں جس سے میری نیم تخلیق سے حاصل ہوتا تو میری آنکھیں ماتھے سے نکل کر میرے پاؤں میں جا سکتی ہیں قربان لاؤں اس راستے جس میں ماں کے تین اندھیروں نے مجھے دیکھا مجھے چاہا مجھے پروان چڑھایا مجھے نقص سے علاقہ بنایا علاقہ سے مرغا بنایا مرغا سے نظام بنایا نظام سے لہن لگایا لہن سے کھان کو چڑھایا میرے نین بنائے میری پلکیں بنائی میرے ہونگ بنائے میری زبان بنائی میری گال بنائے میری جبڑی بنائے میری کھوپڑی بنائی میرے بال بنائے میرے کان بنائے مجھے کے اوپر بالوں کو پیدا فرمایا میرے پاؤں کے تلوں کو کہا یہاں بال نہ ہونے دینا اور نہ کر دے گا اوپر بالنے گائے ان کے خالی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے درمیان جوڑ بنایا جو میرے رب کی تخلیق کا شاہکار ہے ہے بس میں پھنسی ہوئی دو ہڈیاں نہیں یوں دو ہڈیوں کے اوپر دو ہڈیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ کون ہے جو ان کو آپس میں ڈر نہیں دیتا سطح نہیں دیتا موڑتا بھی ہے چلا بھی ہے اور کچھ بھی ہٹاتا ہے آج بھی چلاتا ہے سکڑنے کی بھی طاقت دیتا ہے پھلانے کی بھی طاقت دیتا ہے یہ میرا اللہ ہے میں بنا تو وہ حاصل نہ ہوا میری آنکھ بنی تو اس نے خیال کیا کہ اس کی آنکھوں کا اور کی بن جائے کہیں اس نہ ہو میری شکل بننے لگی تو اس نے میرا خیال رکھا کہ میری شکل کسی اور سے بنائی جائے کہ ماں کو دھوکہ نہ لگ جائے میری آواز بنانے لگا تو اس نے خیال رکھا کہ میری آواز کسی اور کی آواز منشا دینا ہو جائے میں فنگر پرنٹ بنانے لگا تو اس نے خیال رکھا کہ انگلی کا نشان اور اس پہ بنا ہوا پرنٹ اور اس پہ چھاپا ہوا چھاپا یہ کسی اور کا نام کسی ایک کا ہو کسی کا اپنا ہو میرا ناک کا رکھنا بنایا تو سب سے جدا کیا میرے چھوٹے سے کان بنائے سب سے جدا کیا میرے ہاتھ بنائے تو دھرتی میں ایسے ہاٹ کسی کے نہ بننے دیے میرے دانت بنائے تو کائنات میں ایسے دانت کسی کے نہ بننے دیے نیم پل کے بنائی تو دن میں اور کسی کو ایسی پل کے دی میں انگلیاں بنائی تو کسی کو ایسی انگلیاں نہ دی میرے روح بنائے تو کسی کو ایسے نوخن نہ بنائے میرا مزاج بنایا تو کسی کا ایسا مزاج نہ بنایا اندھیرے میں چلتا آ رہا ہے تو ایک دم نہیں آ رہا اندھیرے میں کسی پتا چلا چار کو پتا چلا میرا ارے بہاوت کرنے کی تو اپنے آپ کی تک اپنے اپنے خلاف بغاوت کرتے نکالنا تھا حکومت کے خلاف کیوں نکالتے ہو جیسے ہم ویسے ہو ہم ہم چھوڑے سے ہو بڑے سے ہو اپنے لیے بھی دعا کرو ان کے لیے بھی دعا ان کو گاڑی نہیں کرو میرے میں نہیں ہے کہ ہمارا ان کو گاڑی دینا شروع کر دو پولیس والوں کو گاڑی میں جانا شروع کر دو فوج والوں کو گاڑی میں جانا شروع کر دو نہیں نہیں اس کشتی کے میں میں ضروری نئے دن ہو اور ذمہ دار ہے بھی ذمہ دار ہے ہم ذریعے ذمہ نہیں ہیں ماں کو گالیاں دینے والے پاس کا گہبان پکڑنے والے بازار میں بیٹھ کے جوا کرنے والے پورے ڈس چلانے والے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں سو پہ کچھ چلانے والے نوکروں کو ڈرائیوروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دینے والے یہ بڑی ذمہ ہے اور میرے بھائی اللہ کی قسم بیت اللہ کا توڑنا چھوٹا بنا ہے اور مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا بنا ہے تنخواہ کتنی دیکھتے ہو تین ہزار تین ہزار ہے ہمارے بھاگاؤں تو پندرہ سو بارہ سو ایک ہزار اور کی کوٹائی کی تین ماں تین بہن ہائے ہائے آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا زمین پھنس نہ گئی سمندر نہ بکھر گیا ہمارے پاگل ہو کر بے لگام نہ ہوئی کہ اللہ نے دنیا کو جگہ سزا کی جگہ نہیں بنایا اگر یہ جگہ سزا کی جگہ ہوتی تو ماں بہن کی کو گالیاں دینے والے ان مطلب ہو کے ختم ہو جاتے ماں ماں ماں بہن اتنے بڑے قبضہ کو پیمان کر دیا کہ تو پانی لگا کے نہیں لایا تو میری گردن اور ہر لگا دیتی ہوں اتنی باتیں اتنا کرتا ہے یہ میرا میرے بھائیوں ایسے حجمیں کم ملتے ہیں گے آپ آپ جم رہے ہیں دن پہلے پھر اتفاق دلے دوست رہے نہ رہے یہاں جو سو ابتدا ہے اور ہم تو کریں اور آج اپنے رہی ہیں اگر میں آپ کہاں کہاں سے آئے ہو مجھے یہ راحت تو ہو رہی ہے کہ میں آپ کا نرسنگ نوجوان نظر آ آئے نوجوان نظر آ ہیں نئی فوج نظر آ رہی یہ بہت بڑی حوصلے کی بات ہے کہ باطل جتنی مرضی چالیں چل جائے صبح ہو رہی ہے رات کے آخری حصوں میں چاند بھی تھک کے ڈوب جاتا ہے سارے بھی جان جا کے آنکھیں مود لیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ آگے تنظیموں میں سے کبھی روشنی نکلے گی اچانک مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں اور کرن کائنات اجالے کا لباس پہنتی ہے رات بھاگتی ہے پھن چکی ہوئی بال کڑے ہوئی دیوانہ وار اسے جگہ نہیں ملتی بھاگتی ہے آج رات کالی ہے تاریخ ہے مسلمان بچے ہی ناچ رہے ہیں مسلمان کی بیٹی ہی کرے بازار تھا کی چھن چھن سے اور کی چھنکار سے ادارہ سے نظارہ دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شروع بھی ہو رہی ہے تو میرے دِیزوں میرے بھائیوں اور آج ہم توبہ کریں اپنے اللہ کو منائیں ہم سے اللہ حسین جب جلدی قربانی نہیں لے گا وہ ان کے لیے تھی وہ نہیں تھری جو بڑھے تو بہت کے ساتھ تو پھر بڑے امتحان ہوتے ہیں انہیں بتایا ہم کمزور ہیں ارے ہم تو آرام چھوڑ دیں تو ہماری یہی کر پا ہے ہم جھوٹ چھوڑ دیں ماں کے گھر پکڑنا چھوڑ دیں باپ کو بڑھانا چھوڑ دیں بہنوں سے لڑنا چھوڑ دیں پڑوسی کو سکانا چھوڑ دیں ترازو کی نہ سوچ کی کمی چھوڑ دیں سوچ کے سینے رقم سے پیسے نکال کر وہ کرنٹ میں رکھ لو اپنی فیکٹریاں کاروبار کو سوچ سے نکال لو چھکانا سیکھ لیں اور گانے کی کشتیں توڑ لو اور قرآن پڑھو اسی میں جاؤ جی، جیو اسی میں ہرو ہماری جمی کا بلا بن جائے گی کہ اللہ کا جانتا ہے تمہیں وہ لوگ نہیں جنہیں میں وہ آزماؤں یہ وہ لوگ نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جنہیں اس کا آزمایا جائے جیسے آزمایا گیا تھا یعقوب علیہ السلام چالیس سال ہوئے یوسف کے لیے آخر چلی گئی چالیس سال ہوئے اللہ نے ملایا بتاؤ کیوں جدا کیا تھا کیوں جگہ کیا تھا کیوں تھا تگاؤں نماز پڑھ رہے تھے یوسف برابر میں سویا ہوا تھا ایک دم تڑپ کے رویا تو نماز کے دوران تیری نظریں یوسف کی طرف ہی چلی گئیں کیونکہ محبت تھی نا یق اسلام کی بے محاورت کی بےکالیس تو تین یہ لو کیوں گیا یہ سب کیوں گیا یہیں پر میں نے کہہ دیا کہ میرا رسول ہو نبی ہو اور نماز میں میرے گھر کو سوچے جن آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آنکھ میں واپس لے لوں گا اور جس کو دیکھا ہے اس پر سے جدا کر دوں گا چینی سر ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا ہم تو بغیر کسی وجہ کے نماز میں رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ نہیں کرے گا اسے ہے یہ چھوٹے لوگ ہیں بغیر لوگ ہیں تو کچھ کریں چاہیے کچھ جھونکے مارو کا چاہیے ان کا دیکھتے ہیں ہم ہمارا تھوڑا اچھا ہے تین چار سال کا وہ کافی طرح سے چھوٹی سیدھی لکیریں مار کے آ جاتا ہے یہ دکھاتا ہے بہت کیسا لکھا میں کہا ماشاء اللہ دل آپ نے بہت زبردست لکھا کچھ کیا تو ہے تو نہیں اللہ کی سطح ہم اس بچے کی طرح ہیں ہماری کوئی اور لکھوں کے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس پر دعویٰ کرتے کہ کرتا ہے نہیں ہے نہیں اور کچھ کرو تو صحیح غلط کرو کرو تو صحیح مسجد کو آؤ تو صحیح سب کچھ آؤ تو صحیح آخو بہاؤ تو صحیح اپنے ماں کے چہروں میں بیٹھو تو صحیح اپنے باپ کے مت مروڑے بھرو تو صحیح ان کی دعائیں لینا تو شروع کرو اپنے تراجو کا ٹھیک کرو یہ کتنا کتنے بلند ہو جائیں وہ بچے کی الٹی نتیجوں کے سوا ہمارے پر خوش رہیں گے پر جب میں باپ ہو کر اپنے بچے کی الٹی لسیلوں کو بے کر شاباش دے گا تو نے بہت اچھا لکھا ہے میرا رب تو کائنات میں ایسا ہے کچھ جیسا محبت کرنے والا ہے نہیں میں کہوں گا یا اللہ کی تاریخ اللہ کے ٹھیک ہے چند کریں گے نہیں دیکھو بھائی ہو اگر مجرم اور محرم ایک جیسے ہو جائیں آپ کا شرابی اور آپ کا نمازی اگر ایک جیسا ہو جائے ہاتھ کا ناچنے والا اور ہاتھ کا تڑپنے والا مسلم کا ہو جائے ہاتھ کا گانا گانے والا اور ہاتھ کا قرآن پڑھنے والا اگر ان دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے تو پڑ تھا حسین کا قافلہ یہ ہے کہ اپنی جانیں کا اگر ابن الزاد اور حسین نے ایک تراجوں میں بیٹھنا تھا اگر شہر اور ابن زیاد نے اور حسین اور عبداللہ اور قاطبہ اور جعفر عباس نے اگر ایک ہی تراجوں میں بیٹھنا تھا اتنی بڑی دردناک کہانی کو وجود میں لانے کی ضرورت ہے اگر رشوت کھانے والا اور صرف تنخواہ گزارا کرنے والا پیسے ختم ہے بچہ بیمار ہے دوائی چاہیے پیسے کوئی نہیں بچہ تڑپ رہا ہے آپ کھا رہا ہے اور دوا ہے کوئی نہیں اور وہ خبر کر رہا ہے کہ بچہ حرام نہیں کھلاؤں گا اگر تو بھی مر جائے تو میں بھی مر جاؤں اگر اس کو اور رشوت لینے والے کو اللہ نے ایک ایسی کہا کھولنا ہے تو میرا نقل مجرمین ما لکم کہیں تم لگوم کتاب بنتی ہے تب روشن اب میں جا رہی نکل کس کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بندو بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آج کا مجرم اور محرم میں ایک جیسا کر دوں گا کہ اللہ بڑا روکن رہے میں آپ سے بچے چھڑے اللہ آپ سے بچے چھڑے یہی سبق حسین کو پڑھا دیتے کیوں ہو گیا اور جب قابلہ چلا ہے بچیوں کا بیٹیوں کا اور ہر نے جینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہتر تھر پڑے تھے سر کٹے ہوئے تھے اور اس میں معصوم عبداللہ عبد اللہ کا سردہ اس کا نا اس کا سرکار سے کیا رہا تھا کون منہ سے نکلا یا محمد یا آ محمدا سل اڈن کل الاحا رمل دلاحا جن لوگ وہ اب تاری یا ممدا بنا تو محافظ تب سیاح ارے اس بات کو سن کر اب کا کھلیا دو دن محسوس جتنا دوست تو روئے اتنا ہی دشمن بھی رہے یا محمدا یا ماہ تو آج بارات کا دلہا بنا ہوا ہے اس نے جوڑا پہلے بڑا خاتون دیش کے اپنے خون سے تیار ہوا ہے اس کا کھانا مانا اس کے خون کے قطروں سے ہے جس کا کٹا ہوا سر آج تیرا بن کے اور دلہا بن کے دلی کے اوپر چل چکا ہے اور اس کے آگاہ کر چکے ہیں جس کا چکا ہے گھوڑوں سے ساپر بنے روڈا جا چکا ہے آج تیری بیٹیاں قید ہے میری اولاد قتل ہو گئی ان کو کسی نے قتل نہ دیا تو نے آگے بڑھ کر غبار کو اڑا کر ان کو اپنی غبار کی چادر میں چھپا کے قتل دے دیا اس کا کو کیوں وجود ملا اگر سود پہ کاروبار کرنے والا اور حلال پہ کاروبار کرنے والا اگر ایک ہی طرح توڑ دیے جائیں گے تو یہ کس سے کم وجود میں آئے کھیلنے اللہ ہمارا قدردان ہے ہماری ایک نیتی کو دس ہونا کرتا ہے اس کو سو ہونا کرتا ہے اس کو پھر بغیر حساب کرتا ہے تو آ جاؤ بھائی آج ہم اللہ سے کھلا کر لیں اور کیا کر لیں اس کے پیغام کو نہوا سیکھو اس کے پیغام کو پھیلانے والی دن سیکھو قرآن کی دنوں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو اور نبوت والے اخلاق کی تھالی میں اسے سجا کر ذرا بازار میں آؤ تو کہیں اتنے خریدار ملیں گے کہ سب نہ کھلا سکو گے ہاں دھوکہ کھا گئے ہم کاغذ کے پھولوں کو گلاب بتایا گیا پلاسٹک کے درختوں کو چمن بتایا گیا ربڑ کے پھلوں کو ہمیں اصلی پھل بتایا گیا دھوکہ کھا گئے ہم کوئی بازار میں صحیح پھل کو لائے کوئی بازار میں صحیح پھول کو لائے کل بازار میں سدا کو لگائے کوئی تذیب کا نغمہ کر سنائے کوئی لفارت کا گیت کو گائے میرے رب کی قسم گانے والوں کو سامنے نہیں ملیں گے ناچنے والیوں کو دیکھنے والے نہیں ملیں گے اور کوئی بازار میں تو آئے بڑے شوق سے تم راہ زمانہ ہمیں سو گئے داستان چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک متحر اطہر انور عید اجل اور اعظم اور اور اور اکثر اور اکمل اور اعلیٰ یہ مبارک پیاری زندگی کو لے کر ساری دنیا میں ٹھہرنا یہ ہمارا کام ہے اس پر ہوئے ہم پر سے ان کے قصور انفرادی بھی اجتماعی بھی اور ریاض توبہ کریں سال کی ابتدا ہے سال کی ابتدا ہے پچھلا سال گیا بڑی بڑی کالی کالی سیاحیاں ہمارے دان پہ لگتی دیکھتا رہا تھدے دیکھتا رہا پھر چپ کر کے اپنی برسات کو لپیٹا پٹاری کو اٹھایا اور چل دیا تو آؤ آج ایسی توبہ کریں ایسی توبہ کریں کہ پچھلے صرف پچھلا سال نہیں پچھلی زندگی کے جتنے گنر ہیں ان کو آج اللہ سے معاف کروا لے اس کے ہاں پر ایک ہائے ایک آنسو ستر برس کے گنا ہو ستر ہزار برس کے ہوں آنسو کے ایک کپڑے سے معاف کر دیتا ہے آج بھائی کہاں کرو تبلیغ تبلیغی جہاز کا کام نہیں ہے تبلیغ تو امت محمدیہ کا کام ہے نماز بوروں کا کام نہیں ہے ہر کل مب کے ماتھے کا چھوڑ ہے سجدے کا محراب ہمارے ماتھے کا چھوڑ ہے سجدے کا محراب ہمارے پاؤں کی پازیب ہے اکالات کا میں بیٹھنے سے جو پاؤں کے نشان پڑتے ہیں یہ ہماری پازیب ہے دیکھنا قیامت کے دن کیسے روشن روشن ہوگا سجدوں اور نماز کے کپ پڑھنے میں جن جگہوں پر نشان پڑے کیا آپ دن سورج کی طرح روشنی سے نکل رہی ہوں تو آئیے کبھی کرتے ہو اس لیے بھی بولو بھائی اللہ بڑا ہے ہم تو ہمارا تو کام آسان اوپر اللہ مہربان ہے ان کے رسول اللہ مہربان ہے وہ اوپر رہو تو ہے وہ سے کو باہی میں ہے ہم دو رو ہستیوں کے درمیان ہیں کام بڑا آسان ہے بلکہ کام کرے علامہ اگر فرماتے نے قبر مبارک پر بیٹھا پڑھ رہا تھا یہ وہ دور ہے جب نہ گنبد تھا نہ روزہ تھا دوسری سدی کا تیسری صدی کا دور ہے کہیں زمانہ دیکھا نہیں کسی کتاب میں اندازہ بتا رہا ہوں کیا میرے محبوب اگر تیری امت گناہ کر کے تیرے پاس آ جائے اور مجھ سے معافی مانگے اور توبہ کرے پھر تو بھی سفارش کرے تو میں ان کو معاف کر دوں گا یہ قرآن کیا ہے جی تو مت کا ضروری میں آپ کے پاس آیا ہوں گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر کے معافی مانگ کے میں کچھ رات دی اور آپ کو شفاسی بناتا ہوں سفارتی بناتا ہوں آپ کے رب کے دربار میں یہ ضروری کہ میرے گناہ معاف کر دیں اس کے بعد اس چار شیر پڑے ان میں سے دو شیر آج بھی جاری مبارک کے جو دو ستون ہیں نئے اور بائیں ان پر دو شیر آج بھی لکھ رہے ہیں اور دو کتاب میں لکھے ہیں ابن کثیر کی تصویر میں لکھے ہیں اور اور علامہ نبی کی کتاب المجموع میں لکھی ہوئے ان دونوں کے بڑی مضبوط کتابیں ہیں ان میں یہ اشواقہ لکھا ہوا ہے تو اس نے شیر پڑا یا خیر امن دکھ نقصل بقاع من طيبهن القاع والاكم اے وہ ہستی اے وہ مبارک ذات جس کے میں جانے کی برکت سے زمین کا اندر بھی معطر ہو گیا اور زمین کا باہر بھی معطر ہو گیا وادیاں بھی خوشبودار ہو گئیں چوٹیاں بھی خوشبودار ہو گئیں رقص رشتے بلے قبر انترتا کی نو کی ہوئی آباس ہو بسی ہوئی جھوٹ ہوئی کرم ہو جان قربان ہو اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی سہارت بھی موجود آپ کی برکت بھی موجود آپ کا درگزر کرنا بھی موجود آپ کی در بھی موجود یہ دو شیر آج ہزے انتظار ہو اور اب طرح اضافہ کر لکل قدر جس پر اس طرح سے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور سچے پانی ہو رہے ہوں گے اس وقت آپ کی شفاعت کا آسرا ہے کہ ہم پار ہوں گے اپنے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس پر جس پر اعتماد کر کے ہم پار ہو سکیں یا محمد یا محمدیہ بہت خراب آئے گی تو میرا نبی کہے گا یا رب سلم سلم اللہ میری نام کو پار لگا دے اور میرے بھائیوں یہ بہت خراب نہ بولا جو دنیا سے جانے کے بعد میں بولا جو دنیا سے جاتے وقت بولا بھولا اسی کی سنگتوں کو سب کر دیا ہم نے کون سی شادی ہے جس میں برن نہیں ملتا ناچ نہیں ہوتا اور ایک رہے ہو یہ بات بچے ہیں خوشی کر رہے ہیں ہائے تم نے رسول اللہ کو خوش کرنے کا سوچ لیا ہوتا اور تم نے اپنے بچوں کو خوش کیا اور تم نے اس محبوب کو تو ناراض کر کہ تمہارے لیے منہ بہاتا گیا ہماری محبت آس کی ہے بیوی بیوی آئیں پیاری محبت نفرت میں گئی بیوی کا راج نہ پہچانے پیاری محبت محبت نفرت میں گئی جن جن اولادوں کو جنا ان کے سختی کرو تو محبت نفرت میں کرتی ہو گئی اولادیں نفرت کر دیتی ہیں اور جن اولادوں کو پالا وہ ہرانے لگے تو ماں باپ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ہماری ساری محبتیں غلط غرض کی ہیں میرے محبوب کو میرے آپ کے ربی کو اپنی امت سے پیار دن ارد تھا صرف سب نہیں تھا جانے کے لئے عبداللہ عمر حاضر خدمت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں نے آ گئے آپ نے فرمایا جانے کا وقت آ چکا ہے میرا تمہیں آخری سلام ہو میرے بعد جو میری امت ہے ان کو بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا جسے جانے کا وقت وقت آیا جانے کا آیا تو جبریل اندر ملبل موت باہر تو کہنے پھر اللہ والا سر والے آئے تو جانے کا آتا ہے آپ جانے سے تو اندر آئے گا کہا گا آنے دو وہ آ گیا کہنا رسول اللہ جب سے موت کا کام چلنے لگا ہے پہلا اور آخری موقع ہے کہ لگا تھا پوچھ کے جانا اور یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ نے کہا تھا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا کہنا تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری جان بھی نکال لو گے کہاں جی آپ سے بھی نکالوں گا کہاں نے جبریل کیسے دیکھا کیا کہتے ہو جبریل ہونے جاؤ تو اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق آ جائے تو آپ نے جائیں پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہمارا بہت کھڑے رہے ضروری واپس گئے جواب لائے چل ہمارے ہاتھ میں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں تو ہم لاس اللہ اللہ خدا نے اپنے کام شروع کیا اپنے آپ کے لمحات کو بھی ظاہر کیا بھمایا اب رما کلا اور میری نمک نماز نہ چھوڑنا خیریت والو بھائی والوں نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نو دنیا گئے نا پانچ رہے گئے میں کل نکلا تیار ہوں کچھ لوگ تیزیوں کو ماں کون کی ضرور گانے نکالوں میں مجھے کیا مقصد ہے ماں کو دیکھا ماں کو دیکھا جو کہاں وہ شروع کر دیا آخری نماز نماز نہ چھوڑنا کتنے ہیں کتنے ہیں پنجاب کے آبادی کتنے سلام میں اختیار والے لیکن کچھ ہماری اس کی آخری وصیت کا کتنا بات کیا میں نے آبارہ ہمارے ہمارا حکم غلام ماتاحت غریب مزدور نوکر گاڑیاں پرچی گھر کے کام کرنے والیوں سے ایسا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا کتنے ہیں جو نوکر کا احترام کرتے ہیں کتنے ہیں جو خوش بھی جاری سے اپنے آپ کو بتا دیں آخری وصیت بھی پارا پارا کرتے ہیں اور وہ پل خراب آ چکا ہے جہن آ چکی ہے جب جن آ چکی ہے اور کائنات پر پڑی ہے اور سر پہ آ چکا ہے فرشتے سے تھام چکے ہیں تاز وہ جل رہا ہے دم بہت انسانیت ہے ننگے سر ننگے پاؤں ہے سورج رہا ہے اور سب کے دم گر رہے ہیں اور ایک دم دور کر ایک مارے گی اس سیخ پر بڑے بڑے انسان ہو کے بند گریں گے فرشتے سے گریں گے اور ستر لہنوں کا عمل رکھنے والا انسان بھی ایک وقت یوں کہے گا آج میری نجات کوئی نہیں ہے بے ساختہ نبی پکار اٹھیں گے یا رب رقص یا آدم پکارے رقص نفسی شیر پکارے رقص نفسی نو پکارے رقص نفسی گریس پکارے رقص نفسی سارے پکارے نقصان روز پکارے رقص نفسی شعیب پکارے نفسی نفسی ابراہیم بولے نفسی نفسی لوٹ بولے یا رب نفسی نفسی اسماعیل یاب اسحاق بولے یا رب نفسی نفسی یوسف بولے یا رب نفسی نفسی ہارو نوکھا یوسا بولے یا رب نفسی یا زکریہ بولے یا رب نفسی نفسی داؤل اور سلیمان بولے یا رب نفسی نفسی دانیال بولے الیاس بولے یا رب نفسی نرسنگ یا بولے یونس بولے نیسا السلام بولے اس سنگھ کلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا تو میں آپ کس کو یاد کریں گے پر ادھر دیکھو اس کی سنا اس سارے بجنے میں اس سارے ماسٹر میں ان سارے مردوں میں عورتوں میں نبیوں میں میں برستا میں ایک ہستی ہے جس کی دھن نرالی ہے جس کی آئے نرالی ہے جس کا سوز اور ہے جس کی دعا اور ہے جس کی پکار اور ہے اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھ رہے ہیں اور وہ نستی نہیں جا رہا وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی امتی امتی میرے والا میری امت بچا میری امت بچا لے میری امت بچا میری امت بچا نہیں بچانا پھر بھی بچا تیری میری معاف کر دے نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے میں نے کیا میں نے دین تھار کا کنجر اٹھایا اور اس کی سیرت پر بھی غور کیا اس کی سارت پر بھی غور کیا اسے پارا پارا پارا کر کے بکھیر دیا کہ سب کو نہیں پہ ہندی جاتی ہائے ہائے ایسی وفا والے سے جفا کر گئے کئی شراب کو گزر رہے ہیں وغیرہ رد سلم سلم رد سلم سلم اللہ میری امت کو پار لگا دے تو بدو کہہ رہا ہے آپ ہی کی تو خیر تو بہت سرا سپا ہوگا یہ شیر ہمارے لکھا ہوا اللہ سے وفا ہوا کرا ہنستا ہوا ادا من السلام علیکم ہوں میں جرم کلام اور یا رسول اللہ میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا ان کا بھی امت میں احسان ہے میرا آپ پر ابو بکر پر اور عمر ہاں ہاں اور ہوتا رہے اور پہنچتا رہے اور سنتا رہے جب تک لکھائی کا قلم لکھتا رہے عجیب کا ادب شاہ پارے پکڑتا رہے جب تک کاغذ قلم سنتے رہے اور کاپیاں دفتر کیا ہوتے رہے میرا رسول اللہ میرا آپ کو سلام پہنچتا رہے آج بھی اس بدو کا سلام حضور کو جا رہا ہے کہ قلم چل رہے ہیں اور میرے اسلام بدل کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ تیری فریادیں آسمان پر کر دیں اور تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا تو میرے بھائیوں آؤ ہم توبہ کریں اپنے آپ کو بنائیں اس کے حکموں پہ آئے اس کو لے کر دنیا نے پھریں یہی تبلیغ کا کام ہے اس میں اخلاق کے ساتھ محبت ہے پھیلاؤ رکھا بنا پھیلاؤ اگر بھائی کے لیے ہاتھ سی لو میرے رب کی قسم ایک ہزار پچیس سے زیادہ مقدس عمل ہے اور افضل عمل ہے کسی کی غیبت سے زبان بند کر لینا سینکڑوں ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے کسی کی چوری سے منہ کو سی لینا کسی کو تانا دینے سے ہوں سی لینا کسی کی ہمت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا لگائی بجائی سے اپنے آپ کو بچا لینا میرے بھائیوں زبان روکو یہ جو چلنا شروع ہوئی تو آج ماں سے بھی ماں کر جا سلوک ہوا ابھی چند دن کی بات ہے میں ایک بچی کو سن رہا تھا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں اور اس کے موٹروں میں آنسو گر رہے ماں کے آنسو گر رہے ہیں اب سے لائیے ہل رہا ہے دھرتی تھر تھرا رہی ہے کپ کپا رہی ہے اور گاڑیاں حکومت کو دے رہے ہیں فوج بڑی گندی حکومت بڑی گندی پولیس بڑی گندی ارے اس بیٹی نے بھی تو میرے میری دھرتی کو آگ لگا دی جس نے اما سے کہا بھوک نہیں اس بیٹے نے اس کو آگ لگا دی جس نے باپ کا گریبان پکڑ کے کہا تم میرے کیتا کی ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بچوں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے تلاش کرایا ہاتھ گیا کرا کرا کر کہنے کا حضرت کیا خیال ہے میں نے ماں کا ادا کر دیا عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے پتہ نہیں کتنے سانس لمبے لیے تھے ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی ادا نہیں ہوا ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈا کرو باپ کی جان لو ہاں پرو برداری کے اندر نا فرمانی میں نہیں باپ کہے داری منگا دو اس باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے ماں کہے حرام کما کے لا اس ماں کی اطاعت جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو ماں باپ کو جنت بناؤ وہ تمہاری جنت ہے جو تمہاری دوزت ہے ان کی مان ان کو خوش کرو گے جنت انہیں ناراض کرو گے جہنم صحابی سب جنت ہیں کوئی جنگ جن میں نہیں جا سکتا کوئی دو میں نہیں جا سکتا سب صحابہ جنتی ہیں اور جو حضیر کے سامنے مر گئے اور اپنے جنازے پر آئے وہ تو سو بتا ہزار فیصد جنتی آپ کی زندگی میں صحابی مر رہے ہیں بھاگے ہوئے لوگ آ رہے ہیں رسول اللہ آپ کا غلام کلمہ نہیں پا رہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور بے خراب ہو کے اٹھے تیزی سے آئے دیکھا دیکھتے پتا چلا کس گنا نے کلمہ روک دیا آپ نے فوراً ماں کو بلایا ماں آئی کام نے بیٹے کو معاف کر دے رسول اللہ اس نے مجھے بڑا تنگ کیا میں نہیں معاف کروں کا آپ نے کہا پھر میں اس کو آگ لگا دوں آگ لگا دوں ہمیشہ اولاد ہوئی گستا چھوڑا کرتی ہے ماں باپ نہیں چھوڑا کرتے اولادوں کو اولادیں ماں کی آگ لگا دیں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دے کر کی آگ میں جائے گا صحابی ہونا بھی اچھا نہیں بتا رہا انہوں نے اچھا یار رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں ادھر وہ بولی میں معاف کرتی ہوں ادھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور کافی جان نکل گئی میرے بھائیو آؤ آئے ہم توبہ کریں نیا سال ہے نئی زندگی کی بنیاد رکھیں صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ باطل ظلم ستم بے حیائی ان سب کی رات ختم ہو رہی ہے ہو ہو رہی ہے دن ڈھل نہیں چکا بلکہ موت مغرب کے افق تک پہنچ چکا ہے اگر یہ کائنات اللہ کی ہے تو یہ ہو کے رہے گا تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے ایک دفعہ سے کہہ دو اللہ میری توبہ جنہوں نے تو کیا نا سچی میرے کہنے پر نہیں جنہوں نے سچی کی ہے ان کو مبارک ہو اللہ کی قسم ان کے سب گناہ معاف ہو اور اللہ ان کا عرصوں پہ نام لے کے کہہ رہا فلاں بن فلاں نے توبہ کی فرشتوں گواہ میں نے معاف کر دیا اب کلفیاں معاف ہو گئی حق باقی رہ گیا نماز نہیں پڑھتا تھا بہت بڑا گناہ کیا معاف ہو گیا نماز کی قضا باقی ہے زمین دبا لی تھی دبائے رکھی بہت بڑا جرم کیا معاف ہو گیا زمین کی واپسی کافی رہ گئی یہ مطلب ہے معاف ہونے کا فرائض حقوق دن میں ان کا خراب کرنا طلب کرنا معاف ہو گیا تو میرے بھائیوں ساری حکومت سے توبہ کروانا ساری نسلوں سے توبہ کروانا ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر پیغام حق سنا کر ان کو کفر سے توبہ کروانا یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری محنت ہے اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا گھر کو چھوڑنا ملک ملک پھرنا در در پھرنا اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں اس کے لیے بولو بھائی پھر پوا تو رہی نا سمے بھائی تو پکی ہو گئی نا اب بولو بھائی کل سے کون تیار ہے چار مہینے کے لیے چالیس دن پہنچ مخیر محمد ہم سب سے بہترین محمد کہ بہترین ہونا کس وجہ سے ہے یہ ہمارے انفرادی عبادات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت بخشی ہے دعوت اور تبلیغ کے کام کی وجہ سے خیر احمد ہے کیا وہ نکالے گئے کہاں لاس لوگوں کے لیے بہت اچھے ہو تم گھروں سے نکلتے ہو کیا کرتے ہو کہ ہماروں دل میں اور تمہارا نل منٹا اور تم نمبل بھلائی پھیلاتے ہو برائی سے ہٹاتے ہو اور اس کا قلعہ اور عبد اللہ سے دیتے ہو تم نما بل کھا تھا اللہ سے مان لاتے ہو لیکن اشارہ یہ ہے کہ اس ساری محنت کا سلا اللہ سے دیتے اللہ نے سبھیوں کے بعد اس محنت کو طور پر پھر زندہ کیا یہ بھی تبلیغ کا کام نہیں ورنہ تو اسلام میں مٹ جاتا اگر یہ افراد کرتے رہے افراد بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زندہ کیا ہے عوام بھی کر رہے خواص بھی کر رہے علماء بھی کر رہے اور دنیاوی تعلیم یافتہ بھی کر رہے اور پر بالکل چھپ ان پڑھ بھی کر رہے ہیں اور اللہ ہر ایک سے ہی بھلائی پھیلا رہا اور ان کو الگ تعالیٰ اپنے قبضہ کام سے ہدایت دے رہا ہے تو اتنی آیات تکلیف گوارا کرنے ہر مہینے تین دن لگا لیا تھا ہر مہینے تین دن لگا آپ کسی گاؤں سے آئے ہیں شہر سے ہیں آئیں سے ہیں وہاں سے جواب بنے وہاں بنے یہاں واپس میں آ جائیں یہاں سے تین دن کے آپ میں نکلتے رہیں نکلتے رہیں تین دن کا نکلنا یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا آہستہ آہستہ پوری زندگی کا رخ بدل جائے گا اس کو ہم نماز ایک ایسا فرض ہے جس کی کسی حال میں معافی نہیں اور مرد کی نماز مسجد میں ہے گھر میں نہیں دکان پر نہیں اذان کے بعد ساری دنیا کے کام موقوف کرنے کا حکم ہے اور مسجد کی طرف قدم اٹھانے کا حکم ہے کارخانوں کے قدم میں گزارش ہے جب اذان ہو تو اپنے اپنی دکانیں بند کر دیں دفتر بند کر دیں ہائی آپ تالاب کے بعد قدم رک جائے بہادر چھوٹ جائیں اور مقصد کو گلا رکھیں شکل گراسے دکانوں کے اللہ خوش ہوگا کہ میرے لیے کام چھوڑ کے جا اپنا کام چھوڑ کے جا دکان بھائی دکانیں بند کریں گے نواز پر اللہ جزار دیہات والے دکان نہیں ہوتی کھیت میں ہیں جہاں ہیں چھوڑ دو مسجد قریب نہیں ہے اذان دو کر کے زور سے اذان دو کوئی آدمی مل جائے تو ملا کے جماعت کراؤ کوئی بھی نہیں ملتا تو اقامت کرو کہو اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرو دو دن دو علاقے میں جتنے مسلمان جن ہیں آپ کے نماز میں شریک ہو جائیں اذان دے اور تقدیر پڑے تو اس پر جتنے اہل ایمان جینا دیتے ہیں وہاں پر میں شریک ہو دیکھ رہے ہیں اکیلا اپنے کھیت میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ اہل ایمان جنات بھی شریک ہیں نماز کو ایسا زندہ کرو بھائی ہو کہ جب اذان ہو تو سارا خانے وال بند ہو جائے سارے دفتر بند ہو جائے